اور بے شک وہ انسان اوپر اس بات کے البتہ گواہ ہے گاہے اول وحلا میں گاہے بعد تعمل گاہے بعد تعمل تعمل اور سوچ بچار اور جست کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں نا شاکر ہوں سمجھا سی حب الخیر شدید بیان سبب مرض بیماری کا سبب کیا ہے اصل نا کا سبب کیا ہے حب دنیا کیا ہے ہاں یہی بات ہے اور بے شک وہ انسان یہ الخیر بال بابا سے محبت رکھنے مال کے لشدید البتہ بڑا سخت ہے یا عالم آیا پت نہیں جانتا یہ اب تقریب اخردی ہے اور یہ علاج مرد ہے چاہے علاج مر جائے آیا بس نہیں جانتا جی را بہت جب کہ اٹھائے جائیں گے وہ مردے جو قبروں کے اندر ہیں وہ پھیلا اور ظاہر کر دیے جائیں گے وہ راز جو سینوں کے اندر ہیں سینوں کے اندر جو راز ہے کون سے راز عقائد فاسدہ نیات فاسدہ ان کا اظہار ہو جائے گا اور ظاہر کر دیے جائیں گے وہ راز جو سینوں کے اندر ہے بے شک رب ان کا ساتھ ان کے اس دن البتہ پورا خبردار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ القاریہ القاریہ تم تم وما اجرا تخلیف اخروی کفار القاریات اخرری دل کا ہوگا ضالمین ٹھیک ہے خٹ کھٹانے والی کا من اور جس طرح دروازہ کھٹ کھٹایا جاتا ہے نا جی سمجھا کھٹ کھٹانے والی مل پارے استفام میں تحویل چاہے کھٹ کھٹانے والی اور کس چیز نے بتلایا کہ لے چاہے کھٹ کھٹانے والی یوم تو تشریح ہے پارے با بسرے اول تشریح پارے اثر اول پہلا اثر اس کا یہ ہوگا کہ جس دن ہو جائیں گے لوگ مثل پروانوں بکھرے ہوئے تھے بکھرے ہوئے پروانے جس طرح ہوتے ہیں اللہ دیکھا ہے نا تم نے گرمیوں کے موسم میں بلب جل رہا شروع تو پروانے ہوتے ہیں بہت سارے کجوں ہو رہا ہے کجوں آ رہا ہے اوپر نیچے ادھر ادھر اس طرح اس طرح لوگ بھاگ دوڑ رہے ہوں گے نہ جانے میں جب اٹھیں گے کوئی کہیں کوئی کہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیسے ہوگا بس ایسے پریشانی مثل پروانوں بکھرے ہوئے تھے کثرت و بے تابی میں جی سترہ مثل پروانے بکھرے ہوئے تھے بتکون الجبال نمبر دو اور ہو جائیں گے پہاڑ کل اہن المنفوش ہے مثل اون دھنی ہوئی تھے مثل میں جہاں بھی ذکر آتا ہے زیادہ تر اون کا ذکر آتا ہے اون کا کے بال کے بالوں کس کو کہتے ہیں کا بال جو ہوتا ہے نا اس کو بناتے تھے عرب کے اندر کپاس کم تھی نہیں تھی بلکہ یہ اون زیادہ استعمال کرتے تھے نا پہننے کے لیے بھی اور سارا اس لیے اس کا ذکر زیادہ ہے اب جہاں مشینیں لگی ہوتی ہیں جہاں کپاس جو وہ مشین کے اندر دیتے ہیں اور وہ بل الگ الگ ہوتے ہیں صاف ہوتی ہے نا کپاس وہاں جا کر دیکھو تو اتنی اتنی اتنی اتنی گولے اڑ رہے ہوتے ہیں کپاس میں سمجھا نا سی وہ مراد ہے پہاڑ جو ہے میں نے پیچھے سمجھا دیا ہے بار بار بھائی کہ پہاڑ جب گریں گے تو ان کا غبار جو اڑے گا تو ایسے ہوگا جس طرح سے بادل جا رہے ہیں گولے بن کر اڑیں گے وہ سمجھا اور ہو جائیں گے پہاڑ مثل اون دھنی ہوئی جس طرح دھنی ہوئی اون جو ہے اڑتی ہے اس طرح اڑیں گے اما منسا پولت پھر بادد بدنے آمال بادد جل کر لکھ لو لکھ لو پھر از وزن اعمال آمال اے پر وہ انسان جو بھاری ہو گئے پلے اس کے ایمان والے یعنی مومن ہوگا یعنی ہے پس وہ بیچ گزران پسندیدہ سے ہوگا سمجھا اگلے دن رہے ہو راضیہ کا مانا کیا ہوتا ہے جی یاد ہے پیچھے پالے ہو ہاں کیا رہے ہو یہ تو مجمل مانا ہے ہاں اچھا سنجھ فی عیشت ریا بس وہ بیچ گزران پسندیدہ سے ہوگا نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی خالی یا ضرر کوئی نقصان نہیں ہوگا نری نعمت ہی نری نعمت ہی نعمت ہوگی ضرر سے خالی ہوگی دائمہ اور ہمیشہ کے لیے ہوگی سمجھا نا صحیح اما من خفت تخویف اخروی اور اگر وہ انسان جو ہلکے ہو گئے پلے اس کے ایمان کے یعنی کافر تھا تو فمو ہاویہ پد رہنے کی جگہ اس کی ہاویا ہے وما ادرا کا تحویل ہے ڈرانے کے لیے ابام ہے اور کیا کس چیز نے بتلایا تو یہ کہ کیا ہے وہ ہے جو ہے یہ زمیر ہے اور آگے ہا وقف کا ہے سمجھا کہ اور کیا ہے یہ ہا نار نار حامیہ وہ آگ ہے بڑی گرم اور تیز گرم سمجھ رہے ہو سی حضرت بدن ہوگا نا قیامت کے دن برحق ہے محتاذیلا منکر ہے باقی تمام اہل سنت والجماعت قائل ہیں بدن دو چیزوں کا ہوگا ایمان کا بھی اور ایمان کا بھی اور جہاں ایمان کا ذکر ہے قرآن پاک میں ہر جگہ ایمان کے وزن کا ذکر ہے کہ کافر جو ہوگا تو ایک پلے میں کفر رکھا جائے گا ایمان والا پلہ خالی ہوگا اور مومن جو ہوگا اس کے ایک پلے میں ایمان رکھا جائے گا کفر والا کفر والا پلہ خالی ہوگا اوپر ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم تم المقابل اب حضرت کیا لکھا ہے <coughs> سنو پیچھے میں نے کل سورت اعلیٰ میں کیا ذکر کیا تھا کہ سورہ اعلیٰ میں کتنے مضمون ہیں توحید اور تنہید میں نے کہا تھا دونوں مضمون ساتھ چلیں گے اب الحاکم کے اندر موضوع تزہ میں دنیا کا ہے اس سے پہلے الحاکم سے پہلے کفار قریش اور کفار یہود دونوں کا عناد اور ان کا ظلم مذکور تھا کیا مذکور تھا ظلم اور عناد اب یہاں جو ہے ظلم اور عناد کا جو سبب ہے یعنی حب دنیا اب اس کا ذکر ہے سن رہے ہو ظلم اور عنایت کا سبب کیا ہے یہی ہے نا کہ دنیا کی محبت کے اندر آ کر دین کو ٹھکرا دیا الحاق مت جہاں بھی وہ تینوں چیزیں آئیں گی مرد سباب مرد علاج مرد الحاق بل کا موضوع ہے سورت تزہید میں دنیا ہاں غافل کر دیا تمہیں یہ بیان ہے مرد کا غافل کر دیا تمہیں اتکا سورو بہتاط کی ہرس نے بہتاج کی ہاں اب کا مانا بہتاج کی ہرس کہ بہت ہوئے بہت ہوئے بہت ہوئے سمجھا نا سی مولوی کہتا ہے آٹھ آٹھ ہزار تنخواہ ہوئے دس ہزار تنخواہ ہوئے کرایہ ہوئے آمد و رفت کا بکری کا گوشت ہوئے دو کلو دودھ ہوئے کہتا ہے نہیں کہتا مولوی پڑھانا جو آ گیا جی اب وہ اپنی قیمتیں لگا رہا ہے اللہ اکبر پڑھانا مقرر کیا والد صاحب رحم اللہ نے پڑھنے کے بعد پڑھانے شروع کر دیا ہم نے تو <clears throat> تنخواہ نہیں دیتے تھے پہلے سال میرے چودہ سبق تھے چودہ سبق ارشاد سر سے لے کر بخاری خانی تک چودہ سبق جب تک والد صاحب زندہ رہے دس سبق سے کبھی کم نہیں لینے دیتے تھے ہم کہتے ہیں جی حضرت تھوڑے سبق ہوں بھائی مانو تم اباہی ہو کیا کرو گے تم سارا دن سمجھا سر چودہ سبق تھے تقریباً پہلے سال ابو داود بخاری ثانی ہدایہ اول ثانی اور کیا نام ہے ارشاد سر میت شرمیت مرکات اصول شاشی یہ سارے سبق تھے پہلے سال تنخواہ نہیں ہے لنگر کی روٹی کھاؤ اور پڑھاؤ اللہ اللہ خیر چلا پانچ چھ سال جب گزر گئے تو پھر تنخواہ کا مطالبہ شروع ہو گیا سمجھا تنخواہ ہماری مقرر ہوئی سات سو روپیہ پہلی تنخواہ جو ہے سات سو روپیہ مقرر کی بڑی مشکل سے بہت مطالبے کیے یا سمجھا بڑے مطالبے کیے ادھر ادھر سے کہلایا ساتھیوں کو وغیرہ وغیرہ بڑی مشکل سے مقرر کی سبحان اللہ کے ان پہ کروڑوں رہتے ہوں بڑی بات ہے فرماتے تھے تم نے ساری زندگی مدرسے کو کھایا ہے تم پیدا ہوئے ہو والد صاحب تنخواہ نہیں لیتے تھے نا بالکل بالکل ایک پائی تنخواہ نہیں لیتے تھے ان کا ذاتی سائیکل ہوتا تھا کسی ساتھی نے لے کر دیا تھا اس پر جاتے تھے درس دینے کے لیے اور واپس آتے تھے نہ مدرسے سے کبھی کپڑا لیا نہ جوتا لیا تنخواہ تو نہیں لیتے تھے بس صرف دو وقت کی روٹی مدرسے سے لیتے تھے یہ مکان جو ہمارے بنے ہوئے جو ہمارے ذاتی مکان ہے یہ جگہ بھی ذاتی ہے والد صاحب رحمہ اللہ نے آتے ہی پہلے اپنے لیے جگہ خرید کی اپنے مکان بنایا پھر مدرسے کے لیے سب کچھ لگے مکان بھی اپنا سب کچھ سب دو وقت کی روٹی لیتے تھے اور پڑھاتے سب سے زیادہ تھے تو پھر وہ فرماتے تھے کہ تمہارا سب خرچہ میں نے مدرسے سے کیا خرچہ کیا کرتے تھے بس یہ دو وقت کی روٹی دیتے تھے اور کیا ہوتا تھا ہمیں یاد ہے کبھی ہمارا کمیز ہوتا تھا سلوار نہیں ہوتی تھی شلوار ہوتی کمیز نہیں ہوتا تھا جوتا تو ہمیں کبھی کبھی ملتا تھا سمجھا تھی اللہ اکبر ایک دفعہ جناب میں پڑھتا تھا شرح جامی غالباً مجھے ایسے یاد ہے کہ شرح جامی میں پڑھتا تھا اور میرا جوتا نہیں تھا ختم ہو گیا تو مدرسے میں کہیں سے ایک پرانا جوتا آیا پرانا مستعمل اور وہ دفتر میں رکھا ہوا ہو میں بھی دیکھوں کہ یہ جوتا رکھا ہوا ہے اور میرا جوتا نہیں ہے آخر وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ رکھا رہا میں نے ہمارے استاد ہیں مولانا ظہور الحق صاحب اللہ ان کو شفا تھا بےچارے بیمار ہیں انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہمارے ساتھ بڑا پڑھایا ہمیں ترکیب بڑی پڑھائی انہوں نے تو میں نے ان سے عرض کیا من کا آدت والد صاحب سے کہو کہ یہ جوتا مجھے دیں میرا جوتا نہیں ہے یقین فرماؤ والد صاحب نے شام کو تین یا چار مدرس سے سب کو بلایا اور فرمایا کہ میرے نام کہا کہ اس کا جوتا نہیں آیا اور یہ جوتا آیا ہے مدرسے میں میں اس کو دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا وہ میرا بیٹا ہے تو پھر مدرسین نے کہا کہ حضرت وہ طالب علم ہے چونکہ تو طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہ مستحق ہے پڑھتا ہے یہاں تو فرمایا ہاں ٹھیک ہے طالب علم ہے اس لیے اس کو دے دو تو مجھے بلایا فرمایا چونکہ تو اس لیے میں تجھے نہیں دے رہا کہ میرا بیٹا ہے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تو طالب العلم ہے حضرت یہ معمولی بات نہیں ہے آج تو محتمم جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ میں ہوں بس میں مالک ہوں میں جس طرح چاہوں کروں ہر محتمم ایسے کہتا ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی کلیل ہوں گے ہم نے کوئی نہیں دیکھا ایسا ہم نے دیکھا نہیں شاید کوئی ہوئے ہم نے نہیں دیکھا تنخواہ دی سات سو روپیہ سر ہمیں کبھی کبھی مجھے ایسا ہو تو میں جا جا مجھے بلا لیتے کہتے سات سو روپیہ کہاں کرتے ہو کیا کرتے ہو خرچ کرتے ہو سات سو روپیہ اتنے بڑے پیسے کہاں جاتے ہاں جی اور آج تو ماشاءاللہ اللہ آپ بھی دورہ تفصیل کے لیے آتے ہو تو سات سو سے زیادہ لے کر آتے ہو جی سات سو روپیہ تو آپ وظیفے مل رہے ہیں آنے جانے کے کرائے اور بستر اور یہ اور وہ سبحان اللہ اللہ کو متقاصرو غافل کر دیا تمہیں اتقاصرو سورو بہتاج کے حرص نے بہتاج کے حرص نے تمہیں غافل کر دیا آخرت سے دین سے سمجھا نہ سی توحید و ایمان سے اور آخرت سے تمہیں غافل کر دیا <clears throat> والد صاحب رحم اللہ لاہوری صاحب کے مرید تھے لاہوری صاحب سے بیعت کی تھی پھر وہاں سے اجازت لی تھی کہ مجھے یہاں فائدہ نہیں ہو رہا اور ایک آپ دور ہیں بہت تو میں ادھر بیعت ہوتا ہوں پھر گئے تھے حضرت حماد اللہ کے پاس رحمت اللہ علیہ کے پاس تو والد صاحب فرماتے تھے جب میں پڑھنے گیا تھا لاہوری صاحب کے پاس تو لاہوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی بڑے زاہدانی دنیا تھے تارک دنیا انسان تھے تو وہ فرماتے تھے لاہور کے بڑے بڑے مالدار لوگ آپ کو دعوت کرتے کہ حضرت دعا کرنے کے لیے آؤ ہمارے گھر تو آپ فرماتے شرط یہ ہے کہ میں کھاؤں گا پیوں گا کچھ نہیں اس شرط پر آتا ہوں میں فرماتے تانگا کرتے تھے لاہور میں تانگے ہوتے تھے اس زمانے میں بہت مجھے ساتھ لے جاتے تھے جوڑی کے کپڑے ہوتے تھے وہ ہاتھ سے بنائے جاتے تھے اس زمانے میں کپڑے وہ پہنتے تھے ہم میں بھی ساتھ جاتا فرماتے بڑے بڑے مالدار ہوتے کوٹیاں ہوتی لمبی چوڑی میوے رکھے ہوتے فروٹ رکھے ہوتے کھانا ہوتا بوتلیں ہوتی پانی ہوتا سب کچھ ہوتا بس آپ تشریف لے جاتے دعا کر کے پھر واپس کچھ بھی نہ کھاتے پانی بھی نہ پیتے دار رہتا ہے بہت بڑا ذمہ دار ہے پورے شہر کا بڑا مالدار ہے اس نے وہ والد صاحب کا کچھ موت تھا اس نے بلایا والد صاحب کو کہ آپ کے مدرسے کے لیے کچھ پیسے آئے ہیں عرب سے عرب کے لوگ بھی آتے تھے یہاں تو پیسے تو میں وہاں پہنچا سکتا ہوں میرا خیال ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں کچھ دعوت کا میں نے انتظام کیا ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں والد صاحب نے پہلے سما میں نہیں آؤں گا پیسے یہاں پہنچا دوں اس نے بڑا اخراج کیا زبردست اس نے کہا میں گاڑی بھیجتا ہوں والد صاحب نے کہا نہیں میں خود ہی آ جاؤں گا بس گاڑی نہ بھیجو تو وہ آپ کا ایک بری تھا اس کے پاس موٹر سائیکل تھا ایسے چھوٹا تھا اس کو کہا مجھے لے گیا وہاں تشریف لے گئے بڑی دعوت تیار تھی وہاں کھانے پکے ہوئے تھے شہر کے بڑے مالدار ڈاکٹر وغیرہ سارے موجود تھے تو والد صاحب تشریف لے گئے وہاں اس کو ملے اس نے کہا جی کھانے پر چلو فرما میں کھانا نہیں کھاتا بس دعا کرتا ہوں صرف دعا کی اور پیسے لیے اور واپس کچھ بھی نہیں کھایا پانی بھی نہیں دیا پرہیز کرتے تھے فرماتے تھے دنیا داروں کے پاس نہ جایا کرو دنیا داروں کے پاس جانے سے ایمان خراب ہوتا ہے فرماتے تھے جس طرح بیت الخلاء میں جاتے ہو باپ ضرورت اور ضرورت پوری کر کے فوراً باہر نکلتے ہو اس طرح اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو دنیا داروں کے پاس جاؤ جب فارغ ہو فوراً دبا نہیں جایا اللہ تم تقاص غافل کر دیا تمہیں غفلت میں ڈال دیا تمہیں تقاص ہو بہتاد کے حرف نے آج تم مل مول بھی جاتے ہیں تراوی پڑھاتے ہیں پہلے پیسے طے کرتے ہیں کتنے پیسے دو گے اور رمضان بھی آ رہا ہے بھاگ دوڑ بھی لگی ہوئی ہوگی تمہاری مسجدوں کی تلاش مسئلہ یاد کر لو خیال کرنا شاید تم کہ پیسے کی امید رکھو نماز تو بالکل نہیں ہوگی اور کیا نام ہے اپنا الآخر جو آسمان ہے سمجھا دینے والا بھی گار ہے لینے والا بھی گار ہے مسئلہ یہی ہے حرام ہے وہ پیسے نماز ہی نہیں ہوگی بالکل سمجھا خیال کیا کرو والد صاحب رحم اللہ کے پاس آدمی آتے تھے کہ اگر کوئی مولوی دے دو آج ہماری مسجد میں جمعہ پڑھائے والد صاحب فرماتے تھے ہاں یہ مولوی جائے گا لیکن پانی بھی اپنا پیے گا کھانا اپنا کھائے گا صرف بات کر کے نماز پڑھا کر آ جائے گا بس اس کو نہ کھانا دینا ہے نہ پانی دینا ہے کھانا بھی نہیں کھائے گا پانی بھی نہیں پیے گا پانی اپنا پیے گا کھانا اپنا کھائے گا سب نماز کرے گا نماز پڑھائے گا سب یہ ان کا حال تھا زور تم المقابر امتداد مرد چل رہے یہ تقافر والا مرد اتنی لمبا ہوا اتنی لمبا ہوا کہ حتا پہ زیارت کی تم نے قبروں کی یعنی مر جاتے ہو موت آ جاتی ہے بس پیسہ کٹھا کرتے کرتے کرتے موت آ جاتی ہے تاکہ زیارت کرتے ہو تم قبروں کی فن سب کے اندر نماز کا ذکر ہے بحرا رب کا فیصب کے اندر دعا کا ذکر ہے وہ کہتا ہے فن سب مطلب ہے اس سے عموم سلاد مراد ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ دعا کرو نماز کے تمام فرائض اور سنن ادا کرنے کے بعد اب آیا نا مسئلہ دلیل آ گئی ہے نا فن سب کا معنی نماز ہے فرغب کا معنی دعا ہے میں اس لیے تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ تم لکھو دلیل تاکہ میں جواب دوں کہ یہ ہے بنا الفاصد علل کہ فن سب کا مانا نماز ہے ہر غب کا مانا دعا ہے لہذا ہر نماز کے بعد دعا چاہیے لہذا نسلوں کے بعد اجتماعی دعا کہاں کی بات کہاں پہنچ گئی کل میں نے ترجمہ عرض کر دیا ہے فن سب کا معنی نماز نہیں ہے فرق کا معنی دعا نہیں ہے فن سب کا معنی میں نے کیا تھا پس محنت کر فن سب حضرت نصب سے نصب کا معنی تھکاوٹ ہوتا ہے کیا معنی ہوتا ہے کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے اور تھک جاتا ہے مانا مکمل محنت کرو عبادت متعدیہ سے جب فارغ ہو جاؤ تو عبادت لازمہ کے اندر لگ جاؤ اس سے مراد نماز کسی مفسر نے مانا نہیں کیا نماز پڑھو فن سب کا مانا نماز ہے ہر بخش کا مانا دعا ہے لہذا سنت کے بعد اجتماعی دعا ہے سمجھا نا کرو مانا حتہ دو تمل نو کا دل زیارت کی تم نے مقابل کی قبروں کی یعنی مر جاتے ہو سمجھا سی جہاں شان نزول بعض علماء نے لکھا ہے کہ انصار اوس اور خدرت کا آپس میں مقابلہ ہو گیا بندے شمار کرنے لگے حتیٰ کہ قبرستان پہنچ گئے مرے ہوئے شمار کرنے لگے علاقے ہی وہ اگر ہے تو صحیح ہے لیکن ہم اس کا عمومی معنی کرتے ہیں تاکہ سارے جہان کو شامل ہو جائے حتیٰ کہ زیارت کر دو تم قبروں کی صوفت عالم حضرت یہ تخویز ہے ڈر ہے اور علاج مرد کا بیان ہے کس کا بیان ہے علاج مرد کا پکی بات ہے ان قریب جان لو گے تم تالمون کا لکھا ہے مرتے ہی کیا لکھا ہے مرتے ہی اس کے بعد پکی بات ہے ذرا ذریعہ بھی بنا سکتے ہو کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ان قریب جان لو گے تم مرتے ہی اس کے بعد ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ان قریب جان لو گے تم قبر سے نکلتے ہی یعنی معاشر میں سے نکلتے ہی یعنی حضرت پہلا تالمون مرنے کے متعلق ہے دوسرا تالمون دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق ہے اور جس طرح میں نے منع کیا ہے اور بعض لوگ اس کو تاکید بناتے ہیں سمجھا وہ بھی صحیح ہے لیکن اتاسیف و اولا تاکید ہے جو بھی مانا ہو سکتا ہے تاکید والا ہر ایسا نہ کرنا چاہیے تھا ان قریب تم جان لو گے پھر ہر جگہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان قریب تم جان لو گے کل لو ہونا مونا پکی بات ہے حق ہے کی بات ہے لو تالمون علم اللم لو تالمون علم القین ہے جزا مقدر ہے اگر جان لیتے تم جاننا یقین کا اگر جان لیتے تم جاننا یقین کا جیسا کہ قبر و حشر میں جیسا کہ قبر و حشر میں جان لو گے اگر وہی جاننا آج تم جان لیتے لما اللہ کم تقاصر لما ہاں تمہیں تقاصر حاصل نہ کرتا سمجھا اگر تم یقین والا جان لیتے تو تمہیں تقاصر ہے حاصل نہ کرتا مفتی زرب علی خان نے اجرت کو جائز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن نے کلیل کو منع کیا ہے کہ یہ عظیم کتاب ہے اس پر تھوڑا نہ لو بہت لوگ جی؟ وہ عمر اکشر تھا بریلی علیہ ہے ماں ہے وہ جب تقریر کے لیے کوئی بلانے آتا تو وہ کہتا میں اتنے پیسے لوں گا کسی نے کہا حضرت یہ تو بہت ہیں پیسے تھوڑے مانگا کرو اس نے کہا میاں قرآن نے کہا ہے لا تشترو بے آیاتی سمن کلیل سمجھا زیادہ پیسے لو تھوڑے نہ میں کیا کروں میں مجبور ہوں قرآن کا حکم دے سر گر بلی جو ہوئے در اچھا، بلی ختم ختم پڑھانے کے ساتھ ساتھ صرف اسی مہینے کی امامت بھی کرے تو اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے یا نہیں حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام بنا لیا جائے اس کو پانچ وقت کا تو وہ تنخواہ اس کی مقرر کر دی جائے تو جائز تو ہو جائے گا لیکن نیتوں کو خدا دیکھ رہا ہے ہاں نیتوں کو خدا دیکھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ خدا یہود کا لانت کرے کہ اللہ نے جب ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے چربی کو پگھار کر گھی بنا دیا اور بیچنے لگ جائے جب ان کو مولوی کہتے ہوئے حرام ہے وہ کہتے کہ یہ چربی تھوڑی ہے یہ تو گھی ہے اللہ نے تو چربی حرام کی ہے سمجھا نا خدا دیکھ رہا ہے اور میں سمجھا بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آج آپ نے یہ پیسے لینا بس نہ کیے تو زندگی بھر کبھی آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا یہ بھی سن لو زندگی بھر ہائے ہائے کرتے رہو گے ہائے ہو ہائے ہو پیٹ کبھی نہیں بھرے گا جب پیٹ بھرے گا اس وقت جب مرو گے قبر میں جاؤ گے اور مٹی ہوگا پھر پیٹ بھرے گا پیٹ نہیں بھرے گا یہ بات ہے درا اب سکون آخری مسجد جب نفر بنام انیس الرحمان توحیدی کرو مانا صحیح کلال آج سبق بہت ہے جی پکی بات ہے اگر جان لیتے تم جاننا یقین کا جیسا کہ قبر و حشر میں یقین ہوگا لما اللہ تمہیں تو تمہیں تقاصر اور بہتا سے غافل نہ کرتا لا تارا گن جہنیما اب تخریف اخروی ہے یہ الگ بات ہے سمجھا لا تارا گنہا کا تعلق لو تارا کے ساتھ نہیں ہے لو ان کی جزا تو مقدر ہے اب اللہ تعالیٰ الگ تخلیف ہے اخروی البتہ ضرور دیکھو گے تم جہنم کو اس کے بعد البتہ ضرور دیکھو گے تم اس کو آئین ال یقین ہے دیکھنا یقین کا یہ آئین القینا روزہ الجائے آئین القین ہے سمجھا روز القین کے بجائے اس کے بعد البتہ ضرور دیکھو گے تم اس کو دیکھنا یقین کا اس کے بعد البتہ ضرور پوچھے جاؤ گے تم سمجھا اس دن نعمتوں سے اللہ نے تمہیں مالی اور بدنی روحانی نعمتیں تھی سوال ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم لفی خسر خوبصورت مضمون تزہید آ گیا اعلیٰ دیا ترقی کہ لوگوں تم نے تو مال و دولت کو کامیابی کا ذریعہ سمجھ کر اس کے جمع کرنے میں رات دن جو ہے منہمک ہو حالانکہ مال و دولت کے ذریعے فلاح اور کامیابی نہیں کامیابی کے لیے چار اصول اور وہ اصول جن کے اندر ہوں گے وہ کامیاب ہیں باقی سب کے سب کیا ہیں ناکام ہیں اور اقوام عالم کی ترقی کے لیے اصول اربا کا ہے اس کا بیان ہے پا رہا تو انسان دو مقصد لے کر آیا ہے کتنی ایک اپنے آپ کی تکمیل دوسرا دوسروں کو کامل کرنا اپنے آپ کو کامل کرنا اور دوسروں کو کامل کرنا اب یہ چار اصول ہے دو انسان کے اپنے متعلق دو دوسروں کے متعلق والا آسر قسم ہے زمانے کی ان بے شک انسان البتہ بیچ تباہی کے ہے خسران اور کیا ہے جمجا بوجہ تذی ہے عمر کے بوجہ عمر کو ضے کر دیا انسان نے برباد ہو گیا آمنو مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا کمال اول عقیدہ کمال دو عمل اور عمل کرتے رہے اچھے یہ دو اپنے متعلق ہو اب آگے بتماس ہو تکمیل نمبر تین تبلیغ حق ہوا ہے یہ تکمیل کا میدان ہے اور ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہے حق کی بل حق مراد کیا ہے دو قول ایک قول ہے بتوحید از ابن عباس لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو بتوحید از ابن عباس اللہ لکھا ہے دوسرا لکھو نمبر دو بال قرآن ازکتا کرو دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں ہاتھوں کی توحید اور قرآن کی بتوا سو صدر نمبر چار تبلیغ صدر اور ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں صبر کرنے کی صبر کرنے کی ایک دوسرے کو کرتے ہیں زمانہ گواہ ہے یعنی تاریخ پڑھو زمانے کی تو جن لوگوں میں یہ چار اصول تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں جن میں یہ چار اصول نہیں تھے وہ سارے کے سارے برباد اور تباہ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل المادا او صاف زر پرستان ما او صاف زر پرستان ما سمراٹ رسول من اللہ یتلو یہاں مفرت کے سوا پھر آخر میں الف کیوں لایا ہے بڑی بات یہ ہے یہ حضرت اتباع ہے مصحف امام کی کیا ہے بار بار کر رہے ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے مصحف لکھوایا تھا نا اس کا اتباع ہے کہ اس کے اندر یتلو کے بعد الف کھڑا تھا تو اب ہر جگہ یہی کھڑا ہوگا یتلو سمجھا جہاں بھی آئے گا جو بھی قرآن چھاپے گا وہ اسی طرح لکھے گا اس طرح کے علاوہ لکھنا ناجائز ہے مسئلہ ہے حضرت یہ ویل الک الما جو ہے جناب من یہ تخویف اخروی بھی ہے محبین دنیا پر <coughs> محبین دنیا پر کیا ہے آخرت کے دار کا ڈرانا ہے وہ جو دنیا کی محبت رکھ کر حق کو ٹھکرا رہے ہیں وید ہو مزہ لکھا ہے سمرائے ہاں، آگے تفصیل آ رہی ہے بڑی بربادی ہے وقت ہر ہومادا کے وقت ہر ہومادا کے ہومادا نمبر ون لکھا ہوا ہے ہومادا کا معنی حضرت کیا ہوتا ہے ایب جوئی کرنے والا پیٹ پیچھے غیبت کرنے والا اور عیب جوئی کرنے والا عیب تلاش کرتا ہے تو فلانے میں یہ عیب ہے فلانے میں یہ عیب ہے لو مر جاتے منہ پر تانا دینے والا منہ پر حضرت آپ کو یہ تجربہ شاید ہوگے دنیا دار لوگ جو ہیں یہ دنیا کے جو ہے وہ بھوکھے ہوتے ہیں سمجھا کہ آپس میں لڑتے ہیں زبردست سمجھا ایک دوسرے کو یہ معاف نہیں کرتے یہ بظاہر اگرچہ کٹھے پھیل رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کا جو دل جو ہوتا ہے یہ بڑا خراب ہوتا ہے ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا اور پھر اس کو منہ پر تانے دینا تم تو ایسا ہے نے تو فلانی کام کیا فلانی بات کی جو پسے پشت عیب تلاش کرنے والا گلا کرنے والا ہے لو مادا تین جو تانا دینے والا ہے منہ پر اللہ جمع نمبر تین تیسری صفت <clears throat> یہ تیسری صفت آئے لیکن ہو مادہ لو مادہ پہلی دونوں صفتوں کا سبب ہے یہ وہ انسان جمع مال غایت حرف سے جمع کرتا ہے مال کو جمع کے نیچے ابج گا راجت حص سے جمع کرتا ہے مال کو سمجھا وہ ادا اور گن گن کر رکھتا ہے اس کو چین نمبر چار ہے غایت حب و فرح سے غایت حب و فرح سے کیونکہ پیسے کے ساتھ محبت ہے اور خوشی ہوتی ہے رات کو بیٹھے گا شمار کرے گا شمار کرتے کرتے آخر تک پہنچے گا پھر شمار کرنے لگے گا سمجھا کہ گھر شمار کرے گا پھر سنبھالے گا رکھے گا تالے لگائے گا پھر جا کر اس کو نیند آئے گی نیند آئے گی جمع وہ انسان جو جمع کرتا ہے مال کو غایت ہے وادہ ہو اور گن گن کر رکھتا اس کو غایت ہو وہ خراب سمجھا یا سب انا مال ہو اخلدا پانچویں صفت گمان کرتا ہے کہ بے شک مال اس کا ہو ہمیشہ رکھے گا اس کو یوں لگتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا حضرت اس کا گمان یہ نہیں ہے عقیدہ یہ نہیں ہے لیکن اس کا یہ طرز تری اور اس کا عمل بتلا رہا ہے کہ گویا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے مال ہمیشہ رکھے گا ہاں یہ جیسا وہ بلتا ہے باوجہ جا و استغراق در دنیا جی۔ باوجہ جا گمان کرتا ہے کہ بے شک مال اس کا ہمیشہ رکھے گا اس کو کلال اجم بدنا تفصیل طریقہ یعنی ہے تفصیل بید ہے پکی بات ہے یا درد بناؤ ہر دن ایسا نہیں چاہا نہیں ہے البتہ ضرور پھینکا جائے گا بیچ ہوتا ماہ کے ہوتا ماہ یہ جہنم کا نام ہے سمجھا اس کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی جس طرح کے کسی انسان کو نیچے گہرے گڑھے میں ڈالا جائے جو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو جہنم کے اندر بھی انسان ریزا ریزا ہو جائے گا وہ عذاب ہی عذاب ہوگا نا جی جو ہوتا کے وہ ماں ادراک کا تحویل ہے اور کس چیز نے بتلا تجھے کہ چاہے سو تام نار اللہ وجہ تحویل نمبر ون چیز جی۔ چلا ہے تحریر نمبر ون آگ ہے اللہ پاک آپ کی او آگ ہے میاں آگ ہاں معمولی بات نہیں اگر کوئی چاہے آگ ہے یہ پہلی وجہ ہے ڈرانے کی المو نمبر دو جو جلائی ہوئی ہے بے امر اللہ جلائی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے کسی بندے نے اس آگ کو نہیں جلایا کس نے جلایا ہے اللہ نے جلایا اس کو اللہ نے حکم ہے یہ دوسری تحویل اور جراوا ہے اللہ تین والے ہو نمبر تین ہے اللہ معاف کرے جہنم کی آگ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ آگ جب لگے گی تو پہلے دل پر اثر کرے گی جی؟ باہر کے بجائے پہلے اندر اثر کرے گی اللہ تین سب ہو وہ آگ جو جا پہنچے گی بدن کو لگتے ہی جا پہنچے گی کے اوپر دل ہوں گے دلوں پر جا پہنچے گی انہا نمبر چار بے شک وہ آگ اوپر ان کے فادہ بند کی ہوئی ہوگی فی عام آدمی محمد دادا اس طور پر کے بیچ ستونوں کے جو لمبے لمبے ہوں گے لمبے لمبے ستونوں کے اندر کل میں نے سمجھا دیا ہے کہ جس طرح ستون ہوں گے نا کہ جس طرح یہ بھٹے کا اوپر ڈھکن دے دیا جاتا ہے اس طرح ستون ہوں گے ڈال کر اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے گا اس میں پڑے رہیں گے بے وہ اوپر ان کے بند کی ہوئی ہوگی اس طور پر کے بیچ ستون دراز کیے ہوئے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيدهم في الفر علم تخویفی کا نمونہ کیا ہے تخویف دنیاوی کا نمونہ ہے تو دیکھو اصحاب الفیل کو میں نے کس طرح برباد کر دیا دو باتیں سمجھنی ہے جہاں پہلی بات تو سمجھنی ہے شان مزید اس کا واقعہ کس واقعے میں آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سارے سارے یا درود کے منکر بیٹھے ہو ہاں کہہ کرو ہمارے اندر جہاں اور کمیاں ہیں ایک بڑی کمی یہ بھی ہے کہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے جی۔ نبی علیہ السلاط و تسلیم کی سیرت کی کتابیں اردو میں چھوٹی بڑی ملتی ہیں بڑی تو چلو بڑی ہیں عربی والی چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ان کتابوں کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے اس لیے نہ کہ ہم خطابت کریں اور لوگوں کو بتائیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں حضرت کی سیرت کا علم ہو گیا اور ہم خود اس پر عمل کریں سیرت کی کتابوں کو مطالعہ کرنے سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت بڑھتی ہے حضرت کے ساتھ کیا ہوتی ہے محبت بڑھتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے حضرت کے حالات کے ساتھ حضرت کے حالات پڑھنے سے قدرتی بات ہے نا جس آدمی کی اچھی صفات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے ہم اپنے استادوں سے محبت کرتے ہیں اپنے پیروں سے محبت کرتے ہیں یا ان مولویوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو ہمارے زمانے کے ہیں ان کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیں اتنا محبت نہیں ہے جتنا ہونی چاہیے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے بندہ تو ایک حضرت کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے سمجھا کہ اور پھر ضرورت پڑھنے کا بھی انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے ہاں میں تو بار بار کہتا ہوں لگن اچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باغ کا عادت سے پچاس دن پہلے کا واقعہ ہے ابرہ ابرہ جو تھا یہ یمن کا بادشاہ تھا یہ حاکم تھا بادشاہ تو ہم سے بنا تھا یمن اس کی حکومت میں تھا جو اس کا گورنر کہلو اور کیا اس کو خیال ہوا بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے وہاں گرجا تعمیر کیا گرجا گھر سمجھا کعبے کی ہم شکل اور اس کو خیال آیا غالم کو کہ لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ یہاں وہاں مکے مکرمہ کے اندر جو کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہو وہاں نہ جاؤ یہاں آیا سمجھا کہ لوگوں کو دعوت دی بڑا خوبصورت بنایا عربیوں کو پتا چلا ان کو غصہ لگا انہوں نے گڑبڑ کی ایک آدمی جو تھا عربی اس کو جو غصہ لگا وہ گیا وہاں اور وہاں جا کر پاخانہ کرایا اس کو غصہ لگا عربیوں کا اس نے اپنا لشکر تیار کیا ہاتھیوں کا لشکر اور آیا کابت اللہ کو گرانے کے لیے سمجھا گئی مینا اور مدلفہ کے درمیان میں اب بھی وہ جگہ باقی ہے وادی محسر جس کو کہتے ہیں نشان لگے ہوئے ہیں وادی محسر سمجھا تھی وہاں آ کر اس نے اپنا پڑاؤ کیا اپنے لشکر کو اتارا یعنی مکہ مکرمہ سے تین میل باہر اور عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے ان کو بھی قبضے میں لے لیا کیونکہ اس علاقے کا عبد المطلب بڑا تھا نا جی تو سالار تھا تو ظاہر ہے وہ بادشاہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں تو اس کے اونٹ قبضے میں لے لیے عبد المطلب کو پتہ چلا تو یہ خود چلا گیا اس کے بعد ملاقات کے لیے اس کو کہا میاں میرے اونٹ کو نے کیوں قبضے میں لیا میرے اونٹ تو واپس کر اس نے کہا میں تو سنتا تھا کہ تو بڑا سمجھدار ہے تو میں تو آپ سمجھتا ہوں کہ تو بے وقوف ہے اس نے کہا کیوں ابرا نے کہا اس لیے کہ میں تو حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں تمہارے اوپر اور یہ کابت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور تو کہتا ہے میرے اونٹ واپس کر تو میرے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرتا اس مسئلے پر تو اپنے اونٹ مانگ رہا ہے سبحان اللہ عبد المخل مطلب نے بڑا جواب دیا بہترین کہنے لگا انی لخت و بے رب البیت انی رب العبل میں اونٹوں کا مالک ہوں میں بیت اللہ کا مالک نہیں ہوں ان لہو ربن سجم نہ اور رب ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا سمجھ رہے ہو میں اونٹوں کا رب ہوں اور میں بیت اللہ کا رب بیت اللہ کا ایک اور رب ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا میرے اونٹ مجھے واپس کر اس نے کہا یہ بے وقوف لے جا اپنے اونٹ وہ اپنے اونٹ ہانک کر لے آیا سمجھا اور آ کر کہتے ہیں اس نے دعا کی دعا بڑی عجیب ہے اس نے کہا یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو تیرے گھر کی تدلیل کی جائے اور توہین کی جائے اور تو بھی دیکھتا رہے تو پھر تیری مرضی ہے وہ سمجھ رہے ہو یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر کی توہین ہوگی اور تو بھی دیکھتا رہے اور دشمنوں کو کچھ نہ کہے تو بس تیری مرضی تو جان اور تیرا گھر جانے ہم تو جا رہے ہیں پہاڑوں کے اندر سمجھا سی یہ دعا مانگ کر اس نے اعلان کر دیا مکے والوں کو کہ نکل چلو یہاں سے یہ ظالم آئے گا اور اس پر ضرور عذاب آئے گا کہیں عذاب کے اندر ہم نہ تباہ ہو جائیں ادھر ادھر بکھر جاؤ چنانچہ کے سارے قریش ادھر ادھر پہاڑوں پر بکھر گئے اور جب وہ آیا حملہ کیا سمجھا تھی اس کا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا کیا نام تھا محمود اور بھی بڑے ہاتھی تھے اس کے چنانچہ ہاتھیوں کو لے آئے آگے جب آنے لگا تو وہ بیٹھ گیا ہاتھی جتنا اس کو مارا اٹھایا ادھر نہ آئے پیچھے بھگائیں مینار کی طرف تو بھاگنے لگ جائے ادھر اس کو بھگائیں تو وہ بیٹھ جائے اس طرح کشمکش جاری رہی آخر اللہ پاک نے پرندے بھیجے ہر پرندے کے پاس تین پتھر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے دو ٹون ایک ٹونٹ کے اندر اور دو جو ہے وہ پنجوں کے اندر وہ ایسے تیز تھے کہ وہ پتھر جو ڈالتے تو گولی کی طرح لگتے اوپر سے جو لگتے نیچے سے نکل جاتے اور ان کے جو جب لگتے تھے تو ان کے جو گوشت کے آگار جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے جو ہے وہ اس طرح بکھر جاتے پورے علاقے تباہ ہو جاتے وہ ہاتھی بھی تباہ ہو گئے اور کیا نام ہے اور وہ ابرا بھی تباہ ہو گیا اور اس کا لشکر بھی تباہ ہو گیا سارے برباد ہو گئے اور بعد روایات میں ابرا ڈر کے مارے بھاگ گیا پیچھے سمجھا واپس چلا گیا اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بھی تباہ ہو گیا یہاں اس کا ذکر ہے یہ ایک بات یہ ہوگی دوسری بات اب جو عرض کرنی ہے عنوان آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نیچے دیکھو لکھا ہے توہین شاعر اللہ سے لزوم دینی ذلت توہین شاعر اللہ سے لزوم یہ عنوان جو ہے حضرت مولانا سندھی رحمہ اللہ کا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور مولانا سندھی کا مولانا اللہ علیہ کا میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا اللہ کی یادگاروں کو مٹانے والا خود ہمیشہ کے لیے دلیل ہو کر رہے گا اللہ ان کو بھی دلیل کرے سمجھا تھی شاعر اللہ اللہ کی یادگاروں میں سے کون سی چیزیں ہیں وہ چیزیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے بیت اللہ ہے مینا ہے عرفات ہے مزدلفہ ہے سمجھا تھی مسجد مشار حرام ہے اور اس کے علاوہ امبیائے کی رام اور ان کے گورا علماء کی رام اور وہ علماء کے گورا طلباء کی رام مدارس مساجد یہ تمام چیزیں یہ شاعر اللہ ہیں یہ چاہیں اللہ نے فرمایا ہے اے قریشی ہو تم شرک و کفر کو چھوڑ کر توحید و ایمان قبول کر لو یہ جو تمہارا جس گھر کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو بیت اللہ اس کی بھی میں حفاظت کروں گا تمہاری بھی میں حفاظت کروں گا اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے آئے گا تو میں ہمیشہ کے لیے اس کو دلیل و خوار کر دوں گا تو سن رہے ہو اے مولویو اے طلباء اے محتمین اے پڑھنے والے اے مبلغین تم سارے کے سارے دین پر پورا پورا عمل کرنے لگ جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور جو تمہارے خلاف سازش کرے گا تمہیں ختم کرنا چاہے گا میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دلیل و خواہ کروں گا بات سمجھ لیجیے بسم اللہ علم الفيل چلکھا ہے جناب تخلیف ہے دنیاوی کا نمونہ بھی لکھا ہے اور کیا لکھا ہے اچھا آیا نہیں دیکھا تو نے اب یہاں تارا سے رو قلبیہ مراد ہے بیمانہ علم ہے کیا نہیں جانتا تم چونکہ یہ واقعہ تو حضرت کی ولادت با سعادت سے بھی پہلے ہو چکا تھا نا سی اب رویت کا مسئلہ تو نہیں ہے ہاں اس لیے مانا علم آئے کیا نہیں جانتا تھا کہ کیسے کیا تھا تیرے رب نے سات اصحاب الفیل کے ہاتھی والوں کے علم یج القاعدہ ہوں یہ استفام میں تقریری ہے آیا نہیں کیا تھا ان کی تدبیر کو فی بیچ بیکاری کے ان کی تدبیر کو بیکار کر دیا سمجھا نا سی یعنی یعنی کیا تھا آیا نہیں کیا یعنی کیا تھا یہ تقریری ہے آیا نہیں کیا تھا ان کی تدبیروں کو فی تدلیل بیچ کے ارسلہ علیہم کیفیت تدلیل کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے سبحان اللہ یہی تدلیل ہے واد کے ساتھ ہے واد کے ساتھ ہے کے ساتھ نہیں ہے ہوں فی تبلیل کھڑا ہے نا یہی تبلیل وہاں لکھنا ہے کیفیت اس نے والا تبلیل لکھ دیا ہے کیفیت تبلیل کیا ہے وہ صحیح کر لینا بعد میں کوئی بات نہیں یہ کوئی نئی بات تھوڑی لکھنی ہے ترجمے کا خیال کرو اور بھیجا اوپر ان کے پیرن پرندوں کو ابابیل ابابیل جو ہے جمع ہے ابا مانا جماعت در جماعت ابابیل کا مانا جماعت در جماعت ہلکا در ہلکا جماعت در جماعت بھیج دیا ترمی ہم مارتے تھے ان کو سات پتھروں کے من سجیل سجیل کا مانا کھنگھر کیا مانا کھنگھر سمجھتے ہو پیچھے گزر آیا ہے نا اور بٹھے کے اندر اینٹ جو پکاتے ہیں تو آگ زیادہ لگ جاتی ہے وہ پتھر بن جاتا ہے اس کو سجیل کہتے ہیں نا سنگ گل کا ہے یہ سنگ گل کا پتھر سجیل سنگ گل کے وہ مٹی کے پتھر تھے کے پتھرا کر دیا ان کو معقول مثل بھوسے کھائے ہوئے تھے جس طرح جانور کچھ بھوسا کھاتا ہے اور کچھ کو پاؤں کے نیچے رونگتا ہے پامال کر دیتا ہے اس طرح وہ روندے ہوئے پڑے ہوئے تھے بالکل سمجھا بالکل تباہ ہو کر ہو گئے تھے سمجھا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم علاقے علاقے موضوع صورت کیا ہے حضرت تدہید من دنیا سمجھا آگ ع بارت رکھی یا کچھ دنیا ہے نا اچھا اوپر لکھا اوپر ہاشیا پر ہاشیا ہاں تم دیکھتے نہیں اور کہتے ہو نہیں ہے ہاشیہ پر لکھا ہوا ہے یعنی مرکز کے مٹانے والوں کو ہم مٹائیں گے لیکن تم کو چاہیے یہ تھا کہ تم ایک اللہ کو پکارتے اور مال کی محبت نہ کرتے تو سن رہے ہو ہاں مرکز کے مٹانے والے کو ہم مٹائیں گے تم اپنا کام کرو تم اس اللہ کی عبادت کرو تم ایک تو یہ موضوع ہے دوسرا موضوع لکھا ہے فرائض علماء و صوفیہ فرائض علماء صوفیہ کے بھی فرائض آ گئے صوفیہ اور علماء کے فرائض کیا ہیں فل یا بدو رب حاضل بیس الجوی اکام ہوں منجو ائن ہوں مولویوں کو لوگ چندہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ دین بیان کرنے والے ہیں کیا بیان کرنے والے ہیں دین پڑھتے پڑھاتے ہیں اس لیے مولویوں کو چاہیے کہ جس نام کے ناطے ان کو روٹی ملتی ہے اس نام کی لاج رکھ کر کام صحیح کریں کام صحیح کریں دین کی تبلیغ کریں سمجھا سی قریشی جاتے تھے جناب چھ مہینے سفر کرتے تھے شام کا گرمیوں میں کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے اور چھ مہینے سفر کرتے تھے یمن کا سردیوں میں کیونکہ یمن گرم علاقہ ہے ادھر بھی جاتے ادھر بھی جاتے تجارتیں کرتے نذرانے وصول کرتے پیر بنے ہوئے تھے جس طرح پیر فسلانے لیا کرتا ہے یہ بھی جایا کرتے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر سمجھا ٹھاٹ باٹ بنی ہوئی تھی اللہ نے فرمایا بیت اللہ کے مجاور بنے ہوئے ہو فسلانے اور سالانے وصول کر رہے ہو سمجھا تمہیں میں کھانا تو اس لیے دے رہا ہوں روٹی اس لیے دے رہا ہوں کہ تم بیت اللہ کے مجاور ہو اس لیے تم شرک چھوڑو بیت اللہ کی خدمت کرو اور اللہ کے عابد بنو سمجھ رہے ہو لاف قریش لاف رحلت شتا لاف جو ہے جار میں ضرور ہے اور اس کو متعلق کی ضرورت ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ جا اعلیٰ ہم قاسم معقول کے جا اعلیٰ کے متعلق ہے کس کے متعلق ہے ہاں دوسرا قول یہ ہے کہ لے لاف جو ہے یہ جار میں ضرور یہ ان ضرور کے متعلق ہے اس کے متعلق ان فیل خاص مقدر ہے متعلق افار عامہ سے نہیں بلکہ خاصہ سے ہے ان ضرور سے قریشن دیکھو تو صحیح سے قریش کو اور چوتھا قول دوسرا تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سے قریشن جو ہے ماں بعد میں جو فل یا بدو کھڑا ہے اس کے متعلق اور نیچے سمجھ رہے ہو کتنے قول ہو گئے کرونا سے واسطے محبت رکھنے قریش کے دیکھو تو صحیح واسطے محبت رکھنے قریش کے یعنی محبت رکھنا ان کا سفر سردیوں کا یمن کی طرف اور گرمیوں کا شام کی طرف سمجھا فل جا بدھ پر چاہیے عبادت کرے رب اس گھر کی وہ ذات ہے پاک دلیل اول وہ ذات جس نے کھلایا ان کو جلد منفیت ہے کھلایا ان کو من جو بھوک سے من خوف نمبر دو دفع مدرت اور امن دیا انہیں من خوف خوف ان سے یعنی عدم تعرض در سفر و حضر یعنی عدم تعرض در سفر و حضر سمجھا سفر کے اندر حضرت کو ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا کہتے تھے کہ بیت اللہ کے مجاور آ رہے ہیں ہر کوئی ان کی تعلیم کیا کرتا تھا اور قافلوں کو لوگ لوٹتے تھے لیکن ان کے قافلے کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا سمجھا اور امن دیا انہیں من خوف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تزہید من دنیا کا مضمون پھر آ گیا جامعین مال پر زجر زجر ہے ہے ان کا دیکھا تم نے اس انسان کو یعنی جانتا ہے تو اس انسان کو جو جٹلاتا ہے قیامت کو فضانے کا اوساف مقربین قیامت مقربین قیامت یہ لکھا ہوا ہاں؟ ابتدا نے دکھائے اور صاف مقدبی نے سمجھ فضال کلبی سمجھا سمرہ تقزیب دین نمبر اول سمرہ تقزیب دین نتیجہ کیا نکلا پسو یہی وہ انسان ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو بھاگ بھگا دیتا ہے کھلاتا نہیں ہے بلا یا اور نہیں برنگتا کرتا اوپر کھلانے مسکین کے اوپر کھلانے مسکین کے نجل کا ہے یعنی ایسا سنگ دل ہے کہ خود تو احسان نہیں کرتا مگر خود تو احسان نہیں کرتا مگر نہیں برنگیختہ کرتا دوسروں کو اوپر کھلانے مسکین کے فویل المسینہ بس بڑی بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ دینا صفت سون وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے کا بالکل بے خبر ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے چاہیں بے خبر ہے طرف دیکھو جب سمجھا تو بات مسئلہ میں یہ بات گزر آئی ہے اشکال یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے بعد علماء فرماتے ہیں منافقین کے حق میں ہے ان کے حق میں ہے اب سوال ہوا کہ یہ سورت تو مکے میں نازل ہوئی منافق تو مکے میں نہیں تھے پھر منافقین کا ذکر کیسے آ گیا وہ کہتے ہیں جناب باقی صورت مکیہ ہے یہ آیت مدنیہ ہے یہ دو آیتیں چاہیں فب مسلم اللہ دین ہم فلاد ہوں یہ دو آیتیں مکیہ ہیں باقی صورت مدنیہ یہ دو آیتیں مکیہ ہیں اللہ باقی صورت مکیہ یہ دو آیتیں مدنیہ ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ ساری صورت مکیہ ہے جگہ ساری مکیہ مکیا یہ ایسے بھی مکیا ہے اب پھر سوال ہوگا کہ جب یہ ساری مکیہ مکیا ایسے مکیا ہے تو مکے میں تو یا تو کافر تھے اور یا کون تھے کون تھے اور مسلمان صحابہ کرام کی تو اللہ نے تعریف کی ہے جافا جنوب عمانل انل ترا ہوم رکان ان کی نماز کی تو اللہ نے تعریف کی ہے تو ظاہر ہے اس سے مراد کون ہے مکے کے لوگ ہیں مشرقین مکہ بھائی مشرقین مکہ کس طرح ان کو کہا جا رہا ہے المسلیم کیا وہ نماز پڑھتے تھے تو جواب دیا کہ ہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے کچھ گزرا اندر حضرت ابو کی نماز ساری ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے سمجھا تھی نماز وہ پڑھا کرتے تھے لیکن نماز کی حقیقت ہے توحید کیا ہے او اللہ اکبر اللہ سے لے کر السلام علیکم و اللہ تک جو ہے چاہے توحید ہی توحید ہے سمجھا تو وہ لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز کی حقیقت یعنی توحید سے حاصل تھے کرو مانا تو بڑی بربادی ہے بس نماز پڑھنے والوں کے وہ لوگ جو وہ نماز کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں اللہ بین جرا وہ لوگ جو وہ دکھاوا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں وہ جمنا نمبر پانچ اور روکتے ہیں مانگنے کی چیز مانگی مانگے کی چیزوں سے مانگے کی چیزوں سے بھی روکتے ہیں جو معمولی معمولی چیزیں ہیں سمجھتا ہے مان مان کا مانا ہوتا ہے اشر القلیل کیا مانا ہوتا ہے چھوٹی چیز ہے تھوڑی چیز ہے اور ہمارے اس کی مثال دی ہے جس طرح آگ ہے سوئی ہے نمک ہے یہ جو دیہات میں عادت ہے ایک دوسرے کے گھر سے اٹھا لیتے ہیں یہ بھی نہیں دیتا دوسرے کو غالب ایسا بخیل ہے اور روکتے ہیں مانگنے کی چیزوں سے یعنی بطور مانگنے کے بھی نہیں دیتے یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آگے تدہیز من دنیا کے مضمون کے بعد اب توحید کا مضمون ہے سمجھا انا آئینا کل کو سر رب بنحر ان شانیہ کا نشانیہ حضرت یہ صورت بظاہر بڑی مختصر ہے لیکن تمام مضامین کو حاوی ہے اس کے اندر تین چیزیں آ رہی ہیں کتنی چیزیں فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اعلان حزیمت آدائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مضمون ہیں فرائض رسول اللہ فضائل رسول اللہ فضائل رسول فضائل رسول اللہ فرائض رسول اللہ اللہ سمجھ رہے ہو انا کو سر لکھا ہے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بے شک ہم نے عطا فرمایا ہم نے آپ کو الکوسارا کوسر کوثر عطا فرمایا کیا لکھا ہے آئین پر موتی لکھا ہے اور کاف پر موتا ہے الکوثر پر اچھا موتا لہو ہے کاف پر الکوثر پر لکھا ہوگا آپ لکھا ہوا لکھ لو الکوثر پر آپ لکھ لیا ہے شک جی، ہم نے عطا فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر کا کیا مانا ہے پندرہ مانے کیے ہیں علماء مانے کیے ہیں میں تین معنی بتا رہا ہوں آپ کو پہلا مانا کوسر کا ہے حوض کوثر کیا ہے اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو حوض دیا ہے قیامت کے دن وہ اپنی مومن امت کو پانی پلائے گا اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حوض کو آ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا فرمایا جو انسان میدان معاشر میں ایک دفعہ پی لے گا پھر کبھی اس کو پیاس ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمایا فرمایا اس کے برتن جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں ایک معنی یہی کیا گیا ہے دوسرا معنی حوض اپنا الکوثر سے مراد قرآن پاک کیا مراد ہے قرآن پاک قرآن پاک بھی خیر کثیر ہے ساری دنیا اور آخرت کی خیر اسی قرآن کے اندر جمع ہے سمجھا سی دوسرا جو قول کے قرآن مراد ہے بات سمجھیے سی تیسرا قول ہے اب جو جامع قول ہے آخری جمی نعم الہیہ کیا مراد ہے جمی نعم الہیہ اللہ پاک نے جتنی نعمتیں نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں تمام نعمتیں اس کے اندر داخل ہیں القوثر کا من ہوتا ہے خیر کثیر منع ہوتا ہے ہاں بہت خیر کو سرا بے شک ہم نے عطا فرمایا ہم نے آپ کو کوسر یا قرآن پاک یا خیر کثیر رب کا منحر فرائض رسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فا تفریح ہے سمجھا تسلے کے اندر شرک اعتقادی کی نفی ہے اور ون ہر کے اندر شرک فعلی کی نفی ہے بس نمازیں پڑھ توں صرف اپنے پروردگار کے لیے صرف اپنے پروردگار کے لیے نمازیں پڑھو تم سمجھا سی یعنی شرک اعتقادی تھے غیر اللہ کو عالم الغیب حاجت روا مشکل پوچھا حاضر نہ نہ سمجھو اس کے سیدھے رکھو اور نہ کرو سمجھ رہے ہو شرک فیلی سے شرک اتوادی سے دور ہو گن ون ہر دوسرے ہے فوج ہے اور قربانیاں کر تم اور قربانیاں کر تم اپنے رب کے لیے یعنی شرک فیلی سے دور ہو یعنی شرک فیلی سے دور ہو حضرت دو باتیں سمجھ لو علماء مانا کرتے غیر مقلدین کرتے ہیں ون ہار کا مانا ہے سینے پر ہاتھ ون ہار کا مانا سینے پر ہاتھ رکھو جب غیر مقلدین مانا کرتے ہیں نہر سے ہے نا سینے سے اور ایک روایت پیش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعارن سے لیکن حضرت علی والی جو وہ روایت ہے وہ روایت مقدوبہ روایت ہے کیا ہے اس لیے کوئی ادوار کسی نے مانا نہیں کیا یہ مانا ساروں نے یہی کیا ون ہر اور قربانی کارتون نہ ہر کارتون جانور جو ہے وہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دبے کر کسی غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور دبے نہیں کرنا سمجھ رہے ہو سنو بات فصل ربے کا ہے تو فرائض رسول اللہ لیکن اصل کے اندر یہ اصول حضیمت آدھا رسول اللہ